بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر جہاں تھے سات سو کرسی نشین فتنہ گر یزید جھوم رہا تھا شراب پی پی کر اور ایسی بزم میں افسوس آلے پیغمبر تھا ان کے سامنے ایک بد کلام ممبر پر بیان کرتا تھا جھوٹے یزید کے جوہر جب اس نے ختم کی تقریر بد کلامی پر خطیب جہل سے بولے یہ عابد مستر کہ تو نے خوش کیا مخلوق کو ضرور مگر خریدا قہر خدا تو نے مختصر زر پر ارے جہاں ہو ذکر بدتوار وہ ممبر کب ہے لکڑیوں کا ہے وہ امبار وہ ممبر کب ہے کہا یزید سے کچھ میں کہوں اجازت دے یزید چپ تھا تو درباری سارے کہنے لگے یزید دے دے اجازت اسے بھی کہنے دے یہ کیا کہے گا لرستا ہے جو نقاہت سے سنبھالے تو کو رسن شان کردگار آئی امام آئے کہ ممبر پہ آئی یا یا حسین حسین یا حسین جس کا ممبر تھا وہی پر سر ممبر آیا وہ اکیلا تھا مگر سورت لشکر آیا لپشا سورت قرآن وہ ہے در آیا جب وہ خاموش زباب سر دربار چلی جب وہ خاموش زباب سر دربار چلی کربلا میں نہ چلی تھی جو وہ تلوار چلی انا ابن مکہ لائق حمد ہم سنا ہے تو وہی ایک خدا جس نے ہم آل محمد کو ہے تخلیق کیا جس کو معلوم ہے معلوم ہے میرا شجرا جس کو معلوم ہے معلوم ہے میرا شجرا جو نہیں جانتا وہ سن لیتا میرا ابن بخشی بخدا علم اور حلم دیا اور دل مومن میں رکھا ہے سماحت و فساحت و شجاعت ورثہ کم نہ تھی خوبی اچھے جو کہ یہ عزت کے لیے تھی خوبیاں اچھے جو کہ یہ عزت کے لیے صفت ساتھ ملی اور فضیلت کے لیے مختار ہوئے کوئی حمزہ تو کوئی جعفر تیار ہوئے ہم ہی حیدر ہوئے ابا سے ہوئے ہم کو میں آج رسالت بھی ملی آج رسالت بھی امامت بھی ملی ہم کو محراب عبادت میں شہادت بھی ملی انا انا ابن ابن زمزم و صفا اس کا فرزند سندھ روز رہا جو پیاسا درمیان زین و زمین جس کا رہا تھا لاشا جس کے سجدے کے سبب خاک بنی خاک شفا خاک اور خون میں ڈوبا تھا ماما جس کا خاک اور خون میں ڈوبا تھا جس کا سمے اسما تلے رونا گیا لاشا جس کا ابن مکہ مکو بناشب نے زم سو صفا اتنا کہہ دے جس کی چوکھٹ پہ سلامی کو فرشتے اترے کے نئے خاص لئی ان کی ردائیں لوٹے تم نے خیمے نہیں اللہ کا گھر خواب کیا تم نے خیمے نہیں اللہ کا گھر خواب کیا کلمہ پڑھ پڑھ کے محمد کا جگر چا کیا ابن ابن زمزم و صفا مولانا ابن علی و فاطمہ جس کے پردے کے لیے آیت تطہیر آئے سنگ برساتے ہوئے ان پہ یہاں تک لائے ہے فہ روح محمد سے نہ تم شرمائے ہم نے پابند رسن ہو کے تجھے مارا ہے ہم نے پابند رسن ہو کے تجھے مارا ہے ابن مر جانا تو جیتا تو نہیں ہارا ہے ابن مکہ حسین انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی و فاطمہ بات جب کھل گئی سادات محمد ہے یہاں رو دیے اہل جفا ابھرا بغاوت کا سما اور اسی شور میں حاکم نے دیا حکم ازاں سات افراد جو یک مست ازاں دینے لگے سات افراد جو یک مست ازاں دینے لگے درباری بیان دینے لگے جب موت نے کیا کلمہ تکبیر ادا بولے سجاد بزرگی ہے اسی کو زیبا جیسے ہی نام محمد کا موزن نے لیا مڑ کے ہاتھ سے کہا تیرے ارادے بد ہے کہا تیرے بد ہے یہ محمد ہے تمہارے ہمارے جد ہے عناجب نے مقابلہ نے زمزم و صفا عناج نے کیوں اپنے چھپاتا ہے ازان دے کر اگر تیرے محمد تو ستم کیوں ہم پر ڈال اس توق پہ زنجیر پہ ایک بار نظر زخم جو تو نے دیے سب دل بیمار میں ہے زخم جو تو نے دیے سب دل بیمار میں ہے بیٹیاں ہیں یہ محمد کی جو دربار میں ہے ابن ابن زمزم و تو تو کہتا ہے کہ باللہ نہ پیم بھر نہ وہی آئی نہ قرآن اترا پھر ازانے بھی تو دربار میں ہے دلواتا لے منافق تیرے چہرے سے اترتی ہے نقاب تیرے چہرے سے اترتی ہے نقاب جس کا منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب ابن حسار ابن زمزم و صفا انا ابن عربی و فاطمہ شکاوت پہ بھی ہم ہارے نہیں جیت گئے نامزانوں میں تمہارے نہیں ہم جیت گئے کیا یہ قدرت کے اشارے نہیں ہم جیت گئے یک بیک فتح مبی سب کو نظر آنے لگی یک بیک صدا چھانے لگی مرحبا سید سجا صدا چھانے لگی بولے پھر عابد بیمار یہ عزت دیکھی دیکھیے تخت ستم گار یہ عزت دیکھی پھر گیا تجھ سے یہ دربار یہ عزت دیکھی جس کا حامی ہو خدا کون اسے ذلت دے عزت اس کی ہے اللہ جسے عزت دے اترے ممبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا مرحبا اے میرے سجاد غریب زہرا سرور و ریحان فلک نے دیکھا کہ خود زینب و سجاد نے وہ کام کیا حشر تک ذکر حسین ابن علی عام کیا